جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہے دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار پالی پہ دو جاگا کے جو ہے پالی پہ دو جاگا کے جو شاکار ہے دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار دے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو خوب جھومو شام رنگین ہے صبح کتنی ہنسی آج پردے سے باہر ہے پردہ نشی شام رنگین ہے صبح کتنی ہنسی آج پردے سے باہر ہے پردہ نشی چاند تاروں سے بڑھ کر ہے روشن جبی چاند تاروں سے بڑھ کر ہے روشن جبی کیا چمکتے ہوئے ان کے رخسار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میں سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو شم الفت کو بجھنے نہ دیں گے کبھی بزم مدحت کو رکنے نہ دیں گے کبھی میں الفت کو بجھنے نہ دیں گے کبھی بزم مدحت کو رکنے نہ دیں گے کبھی سبز پرچم کو جھکنے نہ دیں گے کبھی سبز پرچم کو جھکنے نہ دیں گے کبھی ان پہ جانے لوٹانے کو تیار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو اپنی گلیاں محلے سجاؤ سبھی ان کی آمد کے نغمے سناؤ سبھی اپنی گلیاں محلے سجاؤ سبھی ان کی آمد کے نغمے سناؤ سبھی ان کی راگوں میں پل کے بچھاؤ سبھی ان کی راگوں میں پل کے بچھاؤ سبھی مر ابا مر ابا سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج دامن کو پھیلا دو رحمت لوٹ برکتیں لوٹ لو آج دامن کو پھیلاؤ ایسا لو رحمت لوٹ لو برکتیں لوٹ لو ان سے جو مانگنا ہے تمہیں مانگ لو ان سے جو مانگنا ہے تمہیں مانگ فضل مولا سے سرکار مختار ہے جھومو جھومو جھومو آج خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو جن کے ہونٹوں سے جھڑتے ہیں رحمت کے پھول سکھائے ہیں جس نے اصول جن کے ہونٹوں سے جھڑتے ہیں رحمت کے پھول بندگی کے سکھائے ہیں جس نے اصول آ گئے گئے رضا رسول آ گئے گئے رسول دو جگہ میں میرے جو مددگار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو خوب جھومو